اور ہم نے ان کو شیر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان لا ہے وہ تو ناؤ مگر نصحت اور روشن کرن